أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ۖ الا ان نصر اللہ قریب کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجوڑے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ کے ایماندار کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے سامعین ابھی سائد کی تفسیر سماعت کیجیے تنگی کے بعد آسانی مطلب یہ ہے کہ آزمائش اور امتحان سے پہلے جنت کی آرزوئیں ٹھیک نہیں سابقہ تمام امتوں کا بھی امتحان لیا گیا انہیں بھی بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی بس کے معنی فقیری کے ہیں اور درہ کے معنی سخت بیماری کے بھی کیے گئے ہیں زلزلو ان پر دشمنوں کا خوف اس قدر تاری ہوا کہ بیچارے کانپنے لگے ان تمام سخت امتحانوں میں وہ کامیاب ہوئے اور جنت کے وارث بنے صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ خباب ابن الرط رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری امداد کی دعا نہیں کرتے آپ نے فرمایا بس ابھی سے گھبرا اٹھے سنو تم سے اگلے موحدوں کو پکڑ کر ان کے سروں پر آرے رکھ دیے جاتے تھے اور چیر کر ٹھیک دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے لیکن تاہم وہ توحید و سنت سے نہٹتے تھے لوہے کی کنگیوں سے ان کے گوشت پوست نوچے جاتے تھے لیکن تاہم دین الہی کو نہیں چھوڑتے تھے قسم اللہ کی اپنے اس دین کو اللہ تعالیٰ اس قدر پورا کریں گے کہ بلا خوف و خطر سنا نامی علاقے سے حضر موت انعامی علاقے تک کا سفر ایک ایک سوار کرنے لگے گا اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہوگا البتہ دل میں یہ خیال ہونا اور بات ہے کہ کہیں میری بکریوں پر بھیڑیا نہ آ پڑے لیکن افسوس تم لوگ جلدی کرتے ہو قرآن میں ٹھیک یہی مضمون دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے الف الف لام لام میم میم حسب الناس ان یعنی کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض ایمان کے زبانی اقرار سے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش عملاً نہ ہوگی ہم نے تو اگلوں کی بھی آزمائش کی سچوں اور جھوٹوں کو یقیناً ہم علیحدہ علیحدہ کر کے رہیں گے چنانچہ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری آزمائش یوم الاحزاب کو یعنی جنگ خندق میں ہوئی جیسے خود قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اللہ نے فرمایا عد جم انفوقی کم الت یعنی جبکہ کافروں نے تمہیں اے نبی کے ساتھیوں اوپر نیچے سے گھیر لیا جبکہ آنکھیں پھترا گئیں دل حلقوم یعنی حلق تک آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان ہونے لگے اس جگہ مومنوں کی پوری آزمائش ہو گئی اور وہ خوب جھنجوڑ دیے گئے جبکہ منافق اور کمزور یقین والے لوگ کہنے لگے کہ اللہ اور رسول کے وعدے تو غرور ہی کے تھے ہرقل نے جب ابو سفیان سے ان کے کفر کی حالت میں پوچھا تھا کہ تمہاری کوئی لڑائی بھی اس دعوے دار نبوت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے ابو سفیان نے کہا ہاں پوچھا پھر کیا رنگ رہا کہا کبھی ہم غالب رہے کبھی وہ غالب رہے تو ہرقل نے کہا انبیاء کی اسی طرح آزمائش ہوتی رہتی ہے لیکن انجام کار کھلا غلبہ انہی کا ہوتا ہے یہ روایت بخاری کی ہے مثل کے معنی طریقے کے ہیں جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا ومضا مثل الاولین یعنی اگلے مؤمنوں نے مع نبیوں کے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی اور سختی اور تنگی سے نجات چاہی جنہیں جواب ملا کہ اللہ کی امداد بہت ہی نزدیک ہے جیسی اور جگہ ہے فعن مع العسر یسرا یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے برائی کے ساتھ بھلائی ہے